welcome to visual programming last lecture میں ہم نے سی شاپ کے بارے میں کچھ اور اس کے لینگویج فیچرس کچھ اور اس کی لائبریریز کی ڈسکشن کی ہم نے ریفلیکشن اسٹڈی کی جہاں پہ آپ انٹروسپیکشن سے اپنی ہی ڈفرینٹ کلاسز جو آپ کی لائبریری لوڈیڈ ہے اس اسمبلی کے بارے میں کوئری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے فائل I O directory I O file creation یہ اسٹڈی کی ہم نے ایکسٹینشن میتھڈ اسٹڈی کیے اوور آل پچھلے کافی سارے لیکچرس میں ہم سی شاپ کے لینگویج فیچرس اور اس کے کافی ساری لائبریری میتھڈس اور یہ چیزیں اسٹڈی کر چکے ہیں اور اس میں کچھ کی چیزیں ہم نے اسٹڈی کیں ہم نے ایونٹس ڈیلیگیٹس جو ایسے فیچر اسٹڈی کیے جو سی شاپ میں ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کو ایزیئر بناتے ہیں لیکن ابھی تک ہم نے پراپر ایونٹ ڈریون پروگرامنگ جس کی ہم نے شروع میں سی پلس پلس میں چھوٹی سی ایگزامپل دیکھی تھی وہ ہم نے سی شاپ میں نہیں کی آج کے لیکچر سے ہم proper event driven programming with user interface design کے بارے میں بات کرنا شروع کریں گے پہلے ہم انٹروڈکشن لیں گے تھوڑی سی ان ٹیکنالوجیز کے بارے میں جو اس پروگرامنگ کو سی شاپ میں ایزیئر بناتی ہیں اور آج کل لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں یوزر انٹرفیس ڈیزائن کے لیے ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں ونڈوز پریزنٹیشن فاؤنڈیشن یا جسے شارٹ میں ڈبلو پی ایف کہتے ہیں تو ڈبلیو پی ایف کی ایک ہسٹری ہے وہ کیسے آئی کیسے ڈیولپ ہوئی اس کے ٹارگیٹس کیا ہیں یا اس کے جب ہم لینگویج اس کے ڈفرینٹ فیچرس دیکھیں گے اس کی لائبریری فیچرس یا اس کے جو اٹیسٹ ایکس ایم ایل ہوتی ہے اس کے فیچرس تو ہمیں اس کے ڈیزائن گولس یہ بڑا ہیلپ کریں گے کہ کیوں وہ اس پرٹیکولر طریقے سے ڈیزائن ہوئی جیسے وہ ڈیزائن ہوئی ہے first time W P F two thousand three میں اناؤنس ہوئی ایولون نام تھا اس کا اس کے بعد اس کے کافی ورژنس آ چکے ہیں لیٹسٹ ورژن جو ڈبلیو پی ایف فور ہے جس کی ہم بات کریں گے وہ اپریل ٹو تھاؤزینڈ ٹین میں آیا اور اس کی اس اب کافی ویژول اسٹوڈیو میں ٹول سپورٹ موجود ہے ایکسٹینسو ٹول سپورٹ ہے ویژول اسٹوڈیو میں ہم ایک ڈبلیو پی ایف پروجیکٹ بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں بہت سارے جو ڈبلیو پی ایف کے فیچرس ہیں وہ through user through visual studio interface simple clicks کے تھرو مل سکتے ہیں تو گرافکس ڈیزائن کی ہسٹری کیا ہے جو ہمارے پاس ونڈوز کے کیس میں انیشیلی جی ڈی آئی ایک لائبریری تھی جو جی ڈی آئی ون شروع کے ونڈوز کے پہلے ورژن کے ساتھ ہی آئی جس میں ہم G D I stands for graphics device interface اور اس میں ہم اپنی اسکرین کے میں ڈفرینٹ رائٹنگ کرتے تھے وہ ایک لائبریری ہے آف فنکشنس جس کے تھرو ہم اسکرین پہ رائٹ کر سکتے ہیں اور ونڈوز کے کیس میں جی ڈی آئی ہمیں یہ فیسلٹی دیتی ہے کہ ہمیں ایک ونڈو ایک کینوس دے دیتی ہے کہ ہم صرف اس کینوس پہ رائٹ کر رہے ہوں یعنی یہ نہیں کہ ہر اپلیکیشن پوری پوری اسکرین پہ رائٹ کر سکتی ہے اور اسے خود خیال رکھنا ہے کہ میری ونڈو کہاں یہ نہیں جی ڈی آئی یہ ساری چیزیں ہینڈل کرتی ہے کہ اتنی ونڈو اس پرٹیکولر ایپلیکیشن کی ہے جو ایپلیکیشن اس پہ رائٹ کرے وہ اس ونڈو پہ آئے یہ ونڈو موو ہوتی ہے تو ایپلیکیشن کو کوئی کنسرن نہیں ہے ایپلیکیشن کو صرف تب بتایا جائے گا جب اس ونڈو کو ری پینٹ کرنا ہوگا یہ ری پینٹ کا کنسیپٹ ایک گرافکس پروگرامنگ میں کامن کنسیپٹ ہے یوزر انٹرفیس میں کامن کنسیپٹ ہے کہ اگر آپ ہر ونڈو کی ہر جو چیز اپلیکیشن نے رائٹ کی ہے وہ میموری میں سیو کریں تو آپ کی میموری جو گرافکس کارڈ کی میموری ہے اس کی ریکوائرمنٹ بہت بڑھ جاتی ہے یعنی آپ ہنڈریڈ اپلیکیشنز اوپن کر لیں تو آپ کو اپ, یعنی اگر آپ اوپر سے ایک اپلیکیشن کی ونڈو ہٹاتے ہیں تو نچلے سے نچلی ونڈو یا نچلی اپلیکیشن کا ڈیٹا نظر آتا ہے تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید ایسے ہو رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا ڈیٹا ہمارے کمپیوٹر میں گرافکس کارڈ میں سیوڈ ہے لیکن ایسے نہیں ہو رہا ہوتا یہاں پہ ایک ری پینٹنگ کا کنسیپٹ ہے ری پینٹنگ کا کنسیپٹ یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی ایریا انکور ہوتا ہے انکور کیسے ہو سکتا ہے کوئی اور ونڈو کسی اور ونڈو کے اوپر سے موو کر جائے یا آپ کی ونڈو منیمائز سے میکسیمائز ہو یا آپ کی ونڈو اسکرین بارڈر سے باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ باہر واپس اندر آئے ایسے کیسز میں جو نیا ایریا اپیئر ہوتا ہے جو اس وقت کسی وجہ سے آؤٹ آف باؤنڈ یا اسکرین پہ اپیئر نہیں ہو رہا تھا کو فوراً یہ میسج جاتا ہے کہ اتنا ری ریپینٹ کر دو اس سے ہمیں دیکھنے میں فیل کیا ہوگا کہ جیسے ہی ہم اسے اسکرین کے اندر لے کے آئے وہ اتنا کوئکلی پینٹ ہو گیا کہ ہمیں یا پینٹ ہم اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو بھی وہاں پہ ڈرا کرنا تھا وہ کر دیا ورڈ کے کیس میں وہ ٹیکسٹ ہو سکتا ہے کورل ڈرا میں وہ ایک ڈرائنگ ہو سکتی ہے نوٹ پیڈ میں وہ ایک ٹیکسٹ ڈاکیومنٹ ہوگی وٹ ایور جو اس ایپلیکیشن نے پرنٹ کرنا ہے وہ وہاں پہ اتنا کوئکلی اپیئر ہو گیا کہ ہمیں یہ لگا کہ یہ تو وہاں ایگزٹ کرتا ہی تھا تو ری پینٹنگ کا کنسیپٹ جو جی ڈی آئی نے فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کیا وہ یہ ہے کہ آپ کی آپ کو اپنا کمپلیٹ ونڈو کا ڈیٹا گرافکس کارڈ کی میموری میں ہر وقت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس ایک اسکرین ہے جس پہ ہر ونڈو کو یہ پتا ہے کہ جب وہ اپیئر ہوگی جب وہ کسی وجہ سے انکور ہوگی تو کیا ڈیٹا اس نے پرنٹ پینٹ کرنا ہے یا اس جگہ پہ رائٹ کرنا ہے اور جب وہ اس جگہ پہ وہ ڈیٹا رائٹ کرے گی تو ہمیں فیل یہ ہوگا جیسے یہ ڈیٹا تو ایگزٹ کرتا ہی تھا جی ڈی آئی ون کے بعد جی ڈی آئی میں کافی امپروومنٹس آئیں ڈفرینٹ ورژنس آتے رہے ایک اور جو کامن ٹیکنالوجی گرافکس گرافکس میں ان جنرل کہنا چاہیے وہ اوپن جی ایل کی تھی اوپن گرافکس لینگویج نام سے تھوڑا کلیئر ہے کہ یہ in comparison to Microsoft technologies ایک کافی ساری کمپنیز نے مل کے ایک اوپن اسٹینڈرڈ بنایا تھا اور آج تک graphics card open G L کا کوئی نہ کوئی ورژن سپورٹ کرتے ہیں اوپن جی ایل کا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم گرافکس کارڈ جو اتنے امپروو ہو رہے ہیں ان کے ہارڈ ویئر امپروو ہو رہے ہیں اور یہ بہت سارے آپریشن ہارڈ ویئر میں کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ اس ہارڈ ویئر فیچرس کو ایکسپلائٹ کریں ہم ایسے یوزر کو کمانڈس دیں کہ جس کی رینڈرنگ گرافکس کارڈ کا ہارڈ ویئر کر سکے تو اوپن جی ایل نے یہ ایک لینگویج دی جس کے تھرو گرافکس کارڈ کی پروگرامنگ یا گرافکس کارڈ کے ہارڈ ویئر فیچر یوز ہوتے تھے لیٹر اوپن جی ایل کا تھری ڈی ورژن بھی آیا اور کورسپونڈنگلی مائکروسافٹ نے اپنی ٹیکنالوجیز میں ایک جو ہارڈ ویئر ایکسلریٹڈ چیز تھی انہوں نے اسے ڈائریکٹ ایکس کہا تو جی ڈی آئی کے آن ٹاپ ڈائریکٹ ٹیکس آیا اور پھر ایک جی ڈی آئی پلس آئی جس میں ڈائریکٹ ٹیکس انکلوڈیڈ تھا کہ جی ڈی آئی کے بہت سارے آپریشنس ہارڈ ویئر ایکسلریٹڈ ہو جائیں گے یوزنگ ڈائریکٹ ٹیکس ہو جائیں گے یہ تھریٹیکلی یہ چیزیں بلڈ اپ ہوتی گئیں اور it was a good model لیکن اس میں ایک پوائنٹ پہ آ کے پرابلم آنی شروع ہو گئی پرابلم کب آئی جب اپلیکیشنس اتنی کمپلیکس ہو گئیں یا جیسے ہم نے ایونٹ ڈریون کی بات کی تھی تو ایونٹ ڈریون آرکیٹیکچر اتنے کمپلیکس ہو گئے کہ ایونٹ ڈریون کا کوڈ اور یوزر انٹرفیس کا کوڈ آپس میں مکس ہو گیا سو so فار اس میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا مسئلہ کہاں پہ آتا ہے کہ ہماری یوزر انٹرفیس سے ایکسپیکٹیشنس ایٹیز یا نائنٹیز جب یہ ٹیکنالوجیز آئی تھیں تب سے بہت زیادہ ہو گئی ہیں اب ہم یوزر انٹرفیس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یوزر انٹرفیس بہت انٹیوٹیو ہوگا یوزر انٹرفیس میں انیمیشنز ہوں گی لاجیکل کوئی چیز ہم ڈیلیٹ کریں گے مے بی ہمارے ذہن میں ہو کہ وہ موو ہو کے ریسائکل بن میں جائے بہت ساری یوزر انٹرفیس ایکسپیکٹیشنس نئے موبائل فونز یا آئی فون نے چینج کی کہ ہم نے ذہن میں ہے کہ کوئی چیز ہم نے پنچ کرنی ہے تو وہ چھوٹی ہوگی یا اسے ہم نے کسی چیز کو اسکرال کیا ہے تو وہ ہمارے چھوڑنے کے بعد چلتی جائے گی یہ ایسی چیزیں ہیں جو اوریجنلی انٹرفیسز میں نہیں تھیں ہماری اسکرالنگ بڑی سمپل تھی جیسے ہی کی چھوڑتے تھے وہ رک جاتی تھی یہ کمپلیکیٹ ہوتی گئیں ہم نے ہمارے لیے بڑی کامن بات ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی بٹن ہے تو اس کے اوپر کوئی لاجیکل بٹ میپ ہوگا کوئی اس کے اوپر لاجیکل پکچر ہوگی مثلا ٹک مارک ہوگا یا کراس ہوگا انسٹیڈ آف کہ ہمیشہ اس پہ کوئی ورڈز لکھے ہوں تو یہ ہماری جیسے جیسے ایکسپیکٹیشنس چینج ہوئیں تو اب ہمارے پاس جو نارمل جو پروگرامرز اس کے لیے پروگرامنگ کر رہے تھے جو اتنے کمپلیکس ایونٹ ڈریون آرکیٹیکچرس لکھ سکتے ہیں they are not as good designers وہ اتنی اچھی ڈیزائننگ نہیں کر سکتے یعنی یوزر انٹرفیس ڈیزائن جب انہیں کہا جاتا ہے وہ یوزر انٹرفیس کو انٹریکٹیو بنا لیتے ہیں اس کی پروگرامنگ کر لیتے ہیں بٹ اس کا ڈیزائن نہیں کر سکتے ایک تو بات ہے کر سکنے کی دوسرا بھی اس میں ایک اور ایشو ہے کہ اگر وہ ڈیزائن کر بھی لیں تو ڈیزائن ایک ایسی چیز ہے جو بہت آئیٹریٹو پروسیس ہے آپ نے ایک ڈیزائن بنایا یوزر اسٹڈی کی آپ کو پتا چلا یہ ڈیزائن تو فلاپ ہے کسی کو پسند ہی نہیں آ رہا آپ کو اس میں ریڈیکل چینج کرنا چاہ رہے ہیں اب اگر آپ کو اس میں ریڈیکل چینج کرنے کے لیے اس کی فنکشنلٹی کو بھی چینج کرنا پڑے یعنی فنکشنلٹی کو چینج نہیں کرنا پڑے لیکن فنکشنلٹی کا کوڈ اور ڈیزائن کا کوڈ مکسڈ ہے اور اس پوائنٹ پہ آپ کے لیے اس میں چینج کرنا مشکل ہے جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ آپ نے کچھ ڈیلیٹ کیا اور وہ ریسائکل بن میں گیا اب آپ یہ سوچیں کہ ڈیلیٹ کا بٹن پریس ہوا اگر آپ سی شاپ کے جو ہم نے ٹرمینالوجی پڑھی تھی اس کنٹیکسٹ میں بات کریں تو ایک کوئی ایونٹ انووک ہوا وچ مینس کوئی ڈیلیگیٹ اور ایونچولی کوئی کوئی میتھڈ کال ہوا اب اس میتھڈ میں کیا یہ اینیمیشن کا کوڈ کہ وہ جو چیز ڈیلیٹ ہوئی ہے وہ ٹارگٹ پہ ریسائکل بن میں جا کے ڈراپ ہو اور ساتھ اس کے ایکچوئل ڈیلیشن کا کوڈ کیا یہ ایک میتھڈ میں ہونا چاہیے اگر ایک پروگرام لکھ رہے میں بات آتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر یہ ایک جگہ پہ ہے اور لیٹر ہم اس یہ چاہتے ہیں کہ اس اینیمیشن کو چینج کر دیں لیٹ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسی پوائنٹ پہ شریڈ ہو کے غائب ہو جائے تو اب ہمارا یہ کوڈ اور جو ایکچوئل ڈیلیشن کا کوڈ ہے وہ مکس ہو گیا اور یہاں پہ تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ میتھڈ میں آگے پیچھے لکھے ہوئے ان ریئلٹی آپ یہ سوچیں کہ یہ ایک اینیمیشن ہے جو ٹائم بیسڈ ہے جس کے ساتھ ایک ڈیلیشن ہے جو بھی کچھ ٹائم لے گی تو یہ دو کافی انٹرمنگلڈ ہوں گے اور اس یہ جو یوزر انٹرفیس کی کوڈ سے سیپریشن ایک کی کنسرن ہے جو نئی گرافکس ٹیکنالوجیز جس کو جس کو ایمفیسائز کرتی ہیں تو اس سپریشن کے ساتھ ہمارا پروگرامنگ ماڈل کیا ہوگا ڈیولپرس جو event driven architecture user interface design میں گڈ ہیں یوزر انٹرفیس ڈیزائن سے یہاں پہ مراد اس کی ایونٹ امپلیمنٹیشن ہے جو اس میں گڈ ہیں وہ ایک یو کین سی ایک اگلی انٹرفیس کے ساتھ یا ایک رینڈم انٹرفیس کے ساتھ اپنی یعنی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ صرف پوری کرتے ہوئے اس کی پوری امپلیمنٹیشن دے سکتے ہیں اور اس کو اور اس اگر یہ سپریشن ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کے بعد ڈیزائنرس آ کے اسی اپلیکیشن کو بیوٹیفائی کر سکتے ہیں وہ اس میں اینیمیشنس ڈال سکتے ہیں اسٹائلنگ ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ ڈفرینٹ آپٹیمائزیشنس کر سکتے ہیں کہ کون سے بٹنس کہاں ہونے چاہیے مینیو اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے یہ سیپریشن شاید آئیڈیل ابھی بھی نہیں ہے لیکن جتنا ہم اس سیپریشن کی طرف جاتے ہیں اتنا ہم اپنی اپلیکیشن کے انٹرفیس کو ریپڈلی ماڈیفائی کر سکتے ہیں وداؤٹ بریکنگ دا فنکشنلٹی جو اس اس کام کے لیے سی شاپ میں ایک چیز آئی تھی ونڈوز فارمس اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے کچھ ایگزامپلس میں ونڈوز فارمس انکلوڈ کر کے میسج باکس وغیرہ پرنٹ کیا تھا بٹ ہم نے کہا تھا ونڈوز فارمس کی بہت ڈیتھ میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم اس سے بھی لیٹسٹ ایک ٹیکنالوجی جو اس سے زیادہ اچھی سیپریشن دیتی ہے between user interface design and implementation ہم اس کی بات کریں گے جو کہ ڈبلیو پی ایف ہے تو ونڈوز فارمس ہمیں ایک ٹیکنالوجی تھی اس کے بعد ہمیں X N A I X N A ہمیں ایک مینیج لائبریریز دیتی ہے ڈائریکٹ ایکسیس کرنے کے لیے لیکن یہ ساری یہ ساری ٹیکنالوجیز ایک کے اوپر ایک بلڈ ہو رہی تھیں جس وجہ سے ان میں لیگیسی ڈپینڈنسیز تھیں یعنی پچھلی پچھلا آرکیٹیکچر یا پچھلا جو اے پی آئی ہے وہ سپورٹ کرنی تھی جبکہ ایک چیز کو گراؤنڈ اپ بلڈ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے جو ڈیزائن گولز ہیں صرف وہ ہمارا فوکس ہیں اگر ہمارا ڈیزائن گول یہ سیپریشن ہے تو ہم صرف اس سیپریشن پہ فوکس کر کے ایک بیسٹ چیز بنا سکتے ہیں یہ ایک جو لیگیسی بریک کرنے کا فائدہ ہوتا ہے اس کا نقصان آبویسلی اس کا نقصان بھی ہے کہ آپ کو ایک لرننگ کرو ہے ڈبلیو پی ایف کا ایک کہتے ہیں ایک اسٹیپ لرننگ کرو ہے جو کہ ہم جس کو ایزیلی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اس کو کور کریں گے لیکن اگر ایک کہیں ایک جی ڈی آئی پروگرامر جس کو جی ڈی آئی میں ایکسپرٹ ہے یا اوپن جی ایل میں ایکسپرٹ ہے یا ایون ڈائریکٹ ایکس میں ایکسپرٹ ہے اسے آ کے کہیں کہ نہیں اب totally different W P F model میں آ جاؤ جو فنڈامنٹلس ہیں ایونٹ ڈریون کے وہ سارے تو ٹھیک ہیں لیکن اس سے آگے جو بھی ڈبلیو پی ایف ایڈ کرتا ہے اس کا لرننگ کرو اس جی ڈی آئی پروگرامر کے لیے بھی نیا ہوگا کیونکہ جی ڈی آئی کے گولس ڈبلیو پی ایف کے گولس ڈفرینٹ ہیں ڈبلو پی ایف کے جو ٹیکنالوجیز یوز ہیں جس طریقے سے اس میں ایکس ایم ایل یوز ہوئی ہے وہ پچھلی ٹیکنالوجیز سے کافی ڈفرینٹ ہے تو ہم کچھ ہائی لائٹس دیکھتے ہیں کہ ڈبلو پی ایف کے کی فیچرس کیا ہیں پہلا ڈبلیو پی ایف کا ایک ہائی لائٹ ہے کہ اس میں براڈ انٹیگریشن ہے براڈ انٹیگریشن سے کیا مراد ہے کہ اس میں بہت ساری اے پی آئیز بہت ساری different A P Is like speech A P I video A P I یا ٹو ڈی یا تھری ڈی گرافکس کی اے پی آئی وہ ساری کی ساری ایک سملر آرکیٹیکچر یا ایک یونیفائڈ آرکیٹیکچر کے تھرو اویلیبل ہیں ارلیئر یہ ہوتا تھا کہ ڈائریکٹ ایکس ٹو ڈی کا اے پی آئی اور اس کے فریمس ٹوٹلی علیحدہ تھے تھری ڈی کے علیحدہ تھے جبکہ ڈبلو پی ایف میں آپ اکثر ٹو ڈی میں تھری ڈی کی چیزیں مکس کر سکتے ہیں تھری ڈی سینس کے اندر ٹو ڈی کی چیزیں ڈال سکتے ہیں تو وہ ٹوٹلی ایک انٹیگریٹڈ اے پی آئی ہے ریزولوشن انڈیپینڈنس ریزولوشن انڈیپینڈنس کا ورڈ کافی سالوں سے یوز ہو رہا ہے اور کافی ایک فوکس ہے آپریٹنگ سسٹمز اور اے پی آئی ڈیزائن کرنے والوں کا کہ ریزولوشن انڈیپینڈنس اچیو ہو اس سے کیا مراد ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ایک یوزر انٹرفیس ڈیزائن کیا اس کنٹیکسٹ میں اس سے مراد ہے ایک یوزر انٹرفیس ڈیزائن کیا اس کے بعد آپ نے ایک نیا ہارڈ ویئر لے لیا جس کی ریزولوشن بہت زیادہ تھی تو کیا آپ کو وہ انٹرفیس نئے ہارڈ ویئر کے لیے دوبارہ ری ڈیزائن کرنا پڑے گا یا وہ نئے ہائی ریزولوشن پہ آ کے بہت چھوٹا سا ہو جائے گا اگر یہ مسئلے آ رہے ہیں تو دیٹ مینس وہ اے پی آئی یا آپ کا جو ایپلیکیشن ہے یا آپ کی جو انٹرفیس ہے وہ ریزولوشن انڈیپینڈنٹ نہیں ہے جیسے اگر اس میں آئی فون کی ایگزامپل لیں کہ آئی فون کے نئے ورژن میں انہوں نے اس کی ریزولوشن ڈبل کر دی اگر وہ کوئی اور ماڈیفکیشن نہ کرتے تو ساری اپلیکیشنس پرانی والی آدھی اسکرین پہ یعنی کوارٹر اسکرین پہ آ رہی ہوتی لیکن انہوں نے ریزولوشن انڈیپینڈنس انشور کی اور پرانی ساری اپلیکیشنس کو ڈبل کر دیا پکسل ڈبل کر دیا وچ مینس کہ وہ اسکیل ہو گئیں اور ایون جو نیو اپلیکیشنس ہیں وہ پرانے اسکرینس پہ ویسے ہی چلتی ہیں بس ان کے بیٹ میپس یا ان کے گرافکس اتنے ہائی ریزولوشن نہیں ہوتے اگر کسی جگہ ٹیکسٹ لکھا ہے اگر میں ملی میٹرس میں دیکھوں تو وہ دونوں اسکرینس پہ برابر سائز کا ہوگا بس ہائر ریزولوشن پہ مور کرسپ ہوگا اور لوور ریزولوشن پہ لیس کرسپ ہوگا اس چیز کو ریزولوشن انڈیپینڈنس کہتے ہیں اور ڈبلو پی ایف کا فوکس ہے ویکٹر گرافکس پہ vector graphics in compare to bitmap graphics یہ ہوتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ کس پوائنٹ سے کس پوائنٹ تک لائن لگانی ہے سرکل لگانا ہے شیپس میں بات کریں بجائے اس کے کہ آپ بٹ میپس میں بات کریں جب آپ شیپس میں بات کرتے ہیں تو آپ کا گرافکس ہارڈ ویئر آپ کی ڈرائنگ کو ایکسلریٹ کر سکتا ہے جبکہ جب آپ بٹ میپس میں بات کرتے ہیں تو آپ نے بس وہ بٹ میپ اٹھا کے گرافکس کارڈ کی میموری میں کاپی کرنا ہے میموری ٹرانسفر بھی زیادہ ہے اور اس کے بعد ریزولوشن انڈیپینڈنس بھی نہیں ہے اس حد تک ہے کہ آپ ہائیسٹ ریزولوشن امیج دے دیں اور پھر وہ لوور اسکرینس پہ چھوٹا ہو جائے یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن ویکٹر گرافکس آپ کو فل اسکیلیبلٹی دیتے ہیں کہ آپ کے جو مرضی ریزولوشن ہے آپ جو ملی میٹرس یا انچیز میں پوائنٹس بتا رہے ہیں وہ ان کا ڈسٹینس نہیں چینج ہوگا ہارڈ ویئر ایکسلریشن جو ڈبلیو پی ایف کا ایک فوکس ہے وہ ہارڈ ویئر ایکسلریشن پہ ہے اور خالی ہارڈ ویئر ایکسلریشن پہ نہیں ہے جیسے ہم let's say open G L کے تھرو بھی ہارڈ ویئر ایکسلریشن اچیو کر سکتے ہیں لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ کوڈ لکھنا پڑے گا کہ اگر گرافکس کارڈ جو سسٹم میں لگا ہوا ہے وہ اوپن جی ایل سپورٹ نہیں کرتا تو کیا کرنا ہے اگر ہم کوئی بہت ہی ایکشن گیم لکھ سکتے ہیں لکھ رہے ہیں تو ہم یوزر کو کہہ سکتے ہیں بھائی یہ گیم نہیں چلے گی اسے اوپن جی ایل کارڈ ہی چاہیے لیکن اگر ہم ایک سمپل سا یوزر انٹرفیس بنا رہے ہیں تو دین ہمارے پاس فال بیک ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یوزر کو کہیں کہ یہ ایک سمپل سے مینیو ہے چار بٹن ہیں اور اسے چلانے کے لیے ایک ون جی بی والا زبردست گرافکس کارڈ چاہیے تو ہمیں ایک ایسی لائبریری چاہیے جو اگر ہارڈ ویئر ایکسلریشن موجود ہے تو اسے یوز کرے اور اگر ہارڈ ویئر ایکسلریشن موجود نہیں ہے تو there is some software fall back اور ڈبلو پی ایف اگین یہ کام ہمیں آٹومیٹک کر کے دیتی ہے کہ اگر ہارڈ ویئر اچھا موجود ہے گرافکس کارڈ پاورفل موجود ہے تو اس گرافکس کارڈ کو یوز کرے اور اگر گرافکس کارڈ موجود نہیں ہے یا اتنا پاورفل نہیں کہ وہ فیچرز اس میں ہوں تو وہ سافٹ ویئر لائبریری ایک سافٹ ویئر ایمولیشن بھی سپورٹ کرتی ہے جس میں اتنی اچھی پرفارمنس نہیں ہوگی لیکن کام سارے ہوں گے ڈیکلیریٹیو پروگرامنگ اس کو ہم اس کا ایک بینیفٹ کہیں یا فیچر کہیں یا ہائی لائٹ کہیں یہ ایک اسٹائل ہے پروگرامنگ کا جس میں بجائے اس کے کہ ہم ایک کوڈ سٹارٹ سے اینڈ تک ایک پروسیجرل کوڈ لکھیں کہ پہلے یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا اس کے بجائے ہم ڈکلیئر کر دیتے ہیں ڈفرینٹ چیزیں ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح سے ہوگی لیٹر ہم اگر کچھ اور چیز کے بارے میں ڈکلیئر کر رہے ہیں تو آرڈر امپورٹنٹ نہیں ہے ہم ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں صرف ڈکلیریشنس دے رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی ویک بات لگ رہی ہے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں ڈکلیئر کر دیتا ہوں کہ یہ پرٹیکولر بٹن ہے اور اس کا کلر ریڈ ہوگا اب یہ بات میں اس ڈکلیریٹیو لینگویج کے پروگرام کے شروع میں کہوں یا اینڈ میں کہوں اس کا مطلب ایک ہی ہے کیونکہ یہاں کوئی ایگزیکیوشن آرڈر نہیں ہے یا میں یہ کہہ دیتا ہوں اس بٹن کے اوپر اوکے okay لکھا ہوگا یا اس بٹن کے اوپر یہ امیج ہوگا یہ ساری چیزیں آرڈر انڈیپینڈنٹ ہیں چاہے وہ اسے آرڈر میں پروسیس کرے اور آف کورس کمپیوٹر نے جب انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرنی ہے اس نے کسی نہ کسی آرڈر میں ہی چلنا ہے لیکن ڈیکلیریٹو پروگرامنگ ہمیں یہ الاؤ کرتی ہے کہ ہم آرڈر کو بھول کے چیزوں کی اسپیسیفکیشنس دے دیں اور اگر آپ یوزر انٹرفیس کے بارے میں سوچیں تو اسکرین پہ ڈفرینٹ ایلیمنٹس آپ نے انہیں ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں اپیئر ہونی ہے آپ کو اس سے کنسرن نہیں ہوتا کہ یہ بٹن پہلے ایکچولی آپریٹنگ سسٹم میں کریٹ ہو یا یہ بٹن کریٹ ہو یا یہ بٹن کریٹ ہو یہ میٹیریل ہے تو ڈیکلیریٹیو پروگرامنگ اس ام میٹیریل ڈپینڈنس کو ایلیمنیٹ کر دیتی ہے اور آپ صرف ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ آپ کو کیا انٹرفیس چاہیے اور یہ جو میں نے کہا آپ کو کیا انٹرفیس چاہیے آپ یہ چیزیں ایون انٹرفیس کے علاوہ اور بھی چیزوں پہ اپلائی ہوتی ہیں جو ہمیں جس کی ہم لیٹر بات کریں گے رچ کمپوزیشن اینڈ کسٹمائزیشن یہ ایک بہت فنڈامنٹل فائدہ ہے ڈبلیو پی ایف کا rich composition and customisation customisation کی بھی میں نے تھوڑی سی بات کی کہ آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ کوئی بٹن کس کلر کا ہو یا کس اسٹائل کا ہو لیکن اسے ڈکلیئر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کی رچ کمپوزیشن بھی کر سکتے ہیں کمپوزیشن سے کیا مراد ہے کہ ایک جی ڈی آئی میں ایک بڑا کامن مسئلہ ہوتا تھا کامن مسئلہ اس لیے کہ آپ اگر انٹرنیٹ پہ سرچ کریں آپ کو بہت سارے سولوشن ملیں گے کہ آپ اس کو کیسے کریں کہ آپ نے ایک بٹن پہ ایک بیٹ میپ لگانا ہے آج کل کی پروگرامنگ میں تو یہ آپ ایزیوم ہی نہیں کر سکتے کہ کسی اپلیکیشن میں بغیر بیٹ میپ کے کوئی بٹن ہوگا ہوتے بھی ہیں لیکن یہ ایک بہت ہی کامن چیز ہو گئی ہے but at one point in time it was not that common تو پورا ایک آپ کو ایک اسپیشل کوڈ لکھنا پڑتا تھا ایک بٹن کو سب کلاس کر کے ایک طریقے سے آپ کو اس میں بیٹ میپ ڈالنا پڑتا تھا کہ آپ اس بٹن کی پینٹنگ اپنے کنٹرول میں لیں بجائے اس کے کہ اس بٹن کی جو آٹومیٹک پینٹنگ ہے لیکن ڈبلو پی ایف اس بٹن کو کسٹمائز کرنا بہت ایزی ہے آپ ایون اسے کمپوز کر سکتے ہیں کہ ایک بٹن کے اندر ایک بٹ میپ ہو آپ ایون یہ کر سکتے ہیں کہ ایک بٹن کے اندر ایک ویڈیو ہو یا آپ کے پاس ایک کومبو باکس ہے جس کے اندر ڈفرینٹ بٹنس ہیں جن کے اندر ڈفرینٹ ویڈیوز چل رہی ہیں یا امیجز ہیں یہ ساری کمپوزیشن ڈبلو پی ایف کے لیے صرف سمپل ڈیکلیریشنس ہیں تو یہ لیول آف کسٹمائزیشن یہ لیول آف کمپوزیشن اتنا ایزیلی کبھی اویلیبل نہیں تھا تو ان شارٹ اگر ہم دیکھیں ڈبلو پی ایف بہت ساری ٹیکنالوجیز کے کی فیچرز کو کمبائن کر رہا ہے مثلا ڈائریکٹ ایکس ہمیں تھری ڈی سپورٹ دیتی ہے بہت سارے یوزر انٹرفیس اے پی آئی ہمیں تھری ڈی سپورٹ نہیں دیتی تھری ڈی اور ہارڈ ویئر ایکسلریشن ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ کی فیچرس ہیں ڈائریکٹ ایکس کے جو ڈبلیو پی ایف بورو کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے علاوہ ونڈوز فارمس جو سی شاپ جس کے بعد Windows Presentation Foundation W P F جس کے بعد آیا ہے ونڈوز فارم کا ایک فوکس تھا ڈیولپر پروڈکٹیویٹی پہ کہ ڈیولپر جلدی سے جلدی کوڈ لکھ سکے یوزر انٹرفیسز کوئکلی ڈیزائن ہو سکیں اور یہ فیچر ونڈوز فارمس سے ڈبلیو پی ایف نے بورو کیا ہے اس کے علاوہ ایڈوبی فلیش میں بہت پاورفل اینیمیشن سپورٹ ہوتی ہے آپ دیکھا ہوگا گیمز اور آن لائن ویب گیمز بہت ساری فلیش میں بنتی ہیں یہ level of animation support W P F نے اسی طرح آپ پاورفل اینیمیشن جیسے فلیش میں بنا سکتے ہیں آپ ڈبلیو پی ایف میں بنا سکتے ہیں اور ایچ ٹی ایم ایل میں جس طرح آپ ڈیکلیریٹو مارک اپ دیتے ہیں کہ آپ ڈیکلیریٹو پروگرام لکھ کے اسے بتا سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ یوزر انٹرفیس ایلیمنٹس کا کیا اسٹائل ہو اور وہاں پہ کیا اسٹائلنگ ہوتی ہے وہاں پہ آپ سی ایس ایس سے اسٹائلنگ کرتے ہیں سی ایس ایس میں آپ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ ایلیمنٹس جو ویب پیج پہ ہیں ان کا اسٹائل کیا ہو تو یہ ڈیکلیریٹو اسٹائلنگ کا جو اسٹائل ہے یہ ایس ٹی ایم ایل سے بورو کیا ہے اور یہ ساری فیچرس کی فیچرس اگر آپ کمبائن کریں تو دین آپ کے پاس ڈبلو پی ایف آتی ہے ڈبلو پی ایف کا فرسٹ ریلیز جو پراپر ریلیز تھی وہ نومبر ٹو تھاؤزینڈ سکس میں تھی اور 3.0 پوائنٹ زیرو ریلیز تھی تھوڑا سا آڈ ہے کہ first release 3.0 point zero release ہو لیکن ایکچولی یہ dot net three point zero کے ساتھ آئی تھی اور اس وقت خیال تھا کہ اسے اس کی نیمنگ یا نمبرنگ ڈبلیو پی ایف کی ڈاٹ نیٹ سے ٹائٹ رکھیں گے that's why first release 3.0 point zero تھی ابھی ابھی بھی ایون اب تک ہم بہت ساری چیزیں 2006 ریلیز کی یوز کرتے ہیں اور ابھی آپ آگے بھی دیکھیں گے ہم اکثر ریفر کریں گے 2006 ریلیز یا سم ادر ریلیز تو 2006 والی فرسٹ ریلیز تھی لیٹر نیکسٹ ہمارے پاس 3.5 آئی about an year later like one اور ٹو ڈیز آف قریباً ایک سال بعد 3.5 آئی اس میں کافی سارے نئے فیچرس آئے اور اس کے بعد جو نیکسٹ ریلیز آئی اگین ایک سال بعد that was 3.5 point S P one اب وہ کہنے کو لگ رہا ہے کہ سروس پیک ہے but for W P F it was اندر میجر ریلیز تو اس میجر ریلیز میں کافی ساری ایڈیشنس ہوئیں اس کا نام ایس پی ون اگین اس لیے تھا کہ وہ ڈاٹ نیٹ کا سروس پیک تھا ڈاٹ نیٹ میں اتنی میجر چینجز نہیں ہوئی تھیں تو ڈاٹ نیٹ کا نمبر انہوں نے نہیں چینج کیا اور اس کا نمبر چینج کر دیا تو اس لیے اس کا نام بھی 3.5 پوائنٹ ایس پی ون ہی رہ گیا اور پھر جو لیٹسٹ جو ہم اس بک میں یا اس کورس میں یوز کر رہے ہیں وہ ڈبلیو پی ایف فور ہے جو اپریل 2010 میں آئی اور اس میں ہم اس میں اگین بہت ساری چیزیں نئی سپورٹ آئی اور وہ ہم یوز کریں گے اس کی ٹول سپورٹ شروع میں کافی ویک تھی ویژول اسٹوڈیو 2005 کے لیے بعد میں ایک ایکسٹینشن آئی جو تھوڑے بہت ڈبلیو پی ایف پروجیکٹس بنانے دیتی تھی دین ساتھ ایک بیٹر ریلیز ہوئی ایکسپریشن بلڈ کی ایکسپریشن بلڈ ایک ٹول تھا جس میں آپ کوئکلی یوزر انٹرفیسز ڈیزائن کر سکتے تھے ایکسپیریمنٹ کر سکتے تھے ہم لیٹر دیکھیں گے کہ ڈبلیو پی ایف کا جو یوزر انٹرفیس ڈیزائن پارٹ ہے اس کو آپ ان آئسولیشن یوز کر کے without any code in isolation use کر کے جیسے ڈیزائنرس یوز کر سکتے ہیں اور اس سے ایون انٹرنیٹ ایکسپلورر میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں یا اس طرح کے اسپیشل ٹولس میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو ایکسپریشن بلڈ اس طرح کا ایک ٹول تھا جس میں آپ یوزر انٹرفیسز ڈیزائن اور ٹیسٹ کر سکتے تھے لیٹر ویژول اسٹوڈیو میں اس کی سپورٹ بڑھتی گئی اور اب جو ہمیں latest Visual Studio two twelve میں پراپر ہم ڈبلیو پی ایف پروجیکٹ بناتے ہیں اس کے پورے یوزر انٹرفیس اندر ہی گرافیکلی ڈیزائن کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ایونٹس ہوک کر سکتے ہیں اور یہ چیزیں ہم ایکچولی دیکھیں گے کہ کیسے ہوتی ہیں کوڈ میں بھی اور آپ کے ویژول اسٹوڈیو کے انوائرمنٹ میں بھی اور یہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈبلو پی ایف کی ٹول سپورٹ بہت میچور ہو گئی ہے جو ڈبلو پی ایف تھری کے کی فیچرز تھے اس کی تو ہم نے بات کی ہم تھوڑا سا ایک لسٹ دیکھتے ہیں کہ 3.5 پوائنٹ فائیو اور three point five S P one میں کیا انہانسمنٹس آئیں ایٹ دس پوائنٹ ہو سکتا ہے آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ نہ آئیں بٹ اگر آپ تھوڑا سا ڈبلیو پی ایف سے فیملیئر ہوں گے تو آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ یہ کیا کافی میجر چینجز تھیں جو ڈبلیو پی ایف 3.5 اور 3.5 پوائنٹ ایس پی ون ان دو میجر ریلیزز میں آئیں اس میں انٹریکٹیو تھری ڈی جیسے میں نے ایگزامپل بات کی تھی کہ آپ تھری ڈی سینس کے اندر ٹو ڈی چیزیں یوز کریں یہ فیچر شروع میں نہیں تھا ڈبلیو پی ایف میں یہ لیٹر آیا ڈائریکٹ ایکس کے ساتھ interoperability better data binding X link ہم لیٹر کورس میں ڈیٹا بائنڈنگ دیکھیں گے ڈبلیو پی ایف کے ساتھ کس طرح سے ایفیشینٹلی ڈیٹا بائنڈنگ ہو سکتی ہے بیسیکلی ایکس لنک لنک ایک کوئری لینگویج ہے جس کے تھرو آپ جو بھی ڈیٹا بائنڈ کریں کسی ٹیبل سے یا کسی ایون ارے سے یا کسی بھی جگہ سے اس کے ساتھ اس پہ کیوری کر کے اس میں سے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں تو آپ بائنڈ کر سکتے ہیں اپنے کسی ایلیمنٹ کو یا اپنی کسی لسٹ کو کسی ٹیبل یا رے کے ساتھ اور جو آپ لنک کوئری دیں گے اس کے کورسپونڈنگ چیزیں آپ کے ڈسپلے میں آ جائیں گی اس کے ساتھ ویلیڈیشن بیٹر ویلیڈیشن یعنی آپ اس میں جو کوڈ انٹر کریں گے اس کی کیا ویلیڈیشن ہو کے وہ واپس بائنڈیڈ ارے میں جائے better special effects special effects like جس طرح اسپرنگ کا افیکٹ ہوتا ہے یا آپ کے پاس جو ٹریش کا افیکٹ ہے اس طرح کے جو ڈفرینٹ افیکٹس ہیں باؤنس کا افیکٹ ہے یہ effects built in custom drawing high performance پہلے کسٹم ڈرائنگ آپ کی کافی لو پرفارمنس ہوتی تھی بٹ میں بن کے جاتی تھی اس کو کافی امپروو ہوا ٹیکسٹ امپروومنٹس ہوئیں ایک وقت تھا جب ڈبلیو پی ایف کی اپلیکیشنس کو ریکگنائز کر سکتے تھے یہ ڈبلیو پی ایف کی ہے کہ ان کا ٹیکسٹ بلیری ہوتا تھا کیونکہ وہ ایک پروسیس سے گزرتا تھا اور اس کے بعد وہ گرافکس کارڈ تک جاتا تھا جس میں اتنا آپٹیمائز کرسپ ٹیکسٹ نہیں ہوتا تھا جتنا ونڈوز فارمس یا ڈفرینٹ اپلیکیشن میں ہو یہ نیور ورژن میں انہوں نے یہ امپروومنٹ کی اور اب آپ ایون آپ کو آپٹ ان کرنا پڑتا ہے بٹ ناؤ اگر آپ اس آپشن میں آپٹ ان کر لیں کیونکہ اس کے کچھ سائڈ افیکٹس ہیں تو آپ کا ٹیکسٹ ویسے ہی کلیئر ہوگا جیسے باقی اپلیکیشنس میں کلیئر ہوتا ہے پارشل ٹرسٹ ایپس کی انہانسمنٹس پارشل ٹرسٹ ایپس کیا ہوتی ہیں جب آپ ویب براؤزر کے اندر کوئی چیز چلاتے ہیں وہ سب سے سمپل اگزامپل ہے پارشل ٹرسٹ کی کہ یہاں پہ آپ اس ایپلیکیشن پہ پارشلی ٹرسٹ کر سکتے ہیں اسے سسٹم کا ٹوٹل کنٹرول نہیں دے سکتے تو پارشل ٹرسٹ ایپس کی سیکیورٹی کنٹرول کی انہانسمنٹس اور ڈپلائمنٹ اور پرفارمنس کی امپروومنٹس پہلے اس کو ڈپلوائے کرنا زیادہ کمپلیکیٹ تھا انہوں نے اس کی ڈپلائمنٹ ایزیئر بنائی اور ڈبلیو پی ایف کی پرفارمنس سگنیفیکینٹلی امپروو کی ڈبلیو پی ایف فور میں ان دونوں کے آن ٹاپ کیا امپروومنٹ آئی ڈبلیو پی ایف فور وہ ورژن ہے جس کی ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں اور جو لیٹسٹ ورژن ہے سب سے اس میں کی چیز آئی اس میں ملٹی ٹچ سپورٹ آئی اور یہ surface A P I version two یعنی جو لیٹسٹ ٹیبلیٹ مائکروسافٹ کی طرف سے آ رہے ہیں ان سے کمپیٹیبل ہے وچ مینس آپ ڈبلیو پی ایف فور میں کوئی چیز بنائیں تو آپ اسے ٹیبلیٹس کے لیے ٹارگیٹ کر سکتے ہیں مائکروسافٹ والے ٹیبلیٹس کے لیے Win seven support like Win seven میں جو نئی چیزیں ہیں لائک جمپ لسٹ نئے اس میں کامن ڈائلاگس ہیں ان ساروں کی سپورٹ ڈبلیو ایف فور میں بلٹ ان سپورٹ آئی new controls like data grid calendar اور ان یہ جو نیو کنٹرولس ہیں ان کی بھی تھوڑی ہسٹری ہے ایک ڈبلیو پی ایف کی ٹول کٹ آتی ہے جو پیریوڈیکلی ریلیز ہوتی رہتی ہے اور اس میں ایکسپیریمنٹل فیچرس اور ایکسپیریمنٹل کنٹرولس مائکروسافٹ ریلیز کرتی رہتی ہے تو جو کنٹرولس یا جو فیچرس جن کو بہت اچھی کمیونٹی فیڈ بیک ملے وہ ایونچولی اکثر ڈبلیو پی ایف کا پارٹ بن جاتے ہیں تو یہ کنٹرولس بھی ایسے ہی ڈبلیو پی ایف کا پارٹ بنے کہ یہ W P F toolkit میں ریلیز ہوئے لوگوں نے ایکسپیریمنٹل یوز کیے بہت اچھی فیڈ بیک آئی ڈبلیو پی ایف فور کا پارٹ بن گئے تو W P F toolkit ایک ایسے یوزفل ریسورس ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کچھ یوزفل ٹولس فیچرس ملیں گے جو آپ کا کسی بھی اس کی اسمبلی آپ کسی بھی پروجیکٹ میں انکلوڈ کر کے اس کے فیچرس یوز کر سکتے ہیں بٹ یہ features now W P F four proper کا پارٹ ہیں ایزنگ اینیمیشن فنکشنس یہ کچھ نئی اینیمیشنس تھیں باؤنس الاسٹک جو اکثر ٹچ انٹرفیسز کے ساتھ یوز ہوتی ہیں یہ ایڈ ہوئیں enhance styling with Visual State Manager جو کہ ایک سیپریٹ ٹول ہے اس کے ساتھ آپ ڈفرینٹ ایلیمنٹس کی بیٹر اسٹائلنگ کر سکتے ہیں امپروو لے آؤٹ آن پکسل باؤنڈریز یعنی جب آپ کا کوئی ایلیمنٹ کسی پکسل باؤنڈری پہ آ رہا ہو اور یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ ویکٹر گرافکس یوز کر رہے ہیں ویکٹر گرافکس میں آپ بات کرتے ہیں ملی میٹرس میں یا انچیز میں یعنی ریئل یونٹس میں جب ریئل یونٹس میں بات کرتے ہیں اور جب ایونچولی اس نے ڈسپلے ہونا ہے تو ڈبلیو پی ایف نے ایک میپنگ کرنی ہے from real units to pixels کیونکہ کوئی پکسلس یا آن ہو سکتا ہے یا آف ہو سکتا ہے یعنی یا وہ ایک کلر کا ہو سکتا ہے یا دوسرے کلر کا یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا پکسل ایک کلر کا ہو آدھا دوسرے کلر کا ہو تو ایسے جب مٹ باؤنڈری آپ کی کیلکولیشن آ رہی ہو تو پھر ڈبلو پی ایف آپٹیمائز کرتا ہے کہ اسے اس پکسل کو انکلوڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا اس کی یہ کیلکولیشن گڈ انف تھی فار موسٹ کنٹرولس لیکن جب بہت چھوٹے کنٹرولس آتے آ رہے تھے جو بہت تھوڑے پکسلس کے تھے وہاں پہ یہ اتنی اچھی پرفارمنس نہیں تھی جو ڈبلیو پی ایف میں امپروو فور میں امپروو ہوئی ہے کیونکہ اگین یہاں پہ ایک target multi touch smart phones اور چھوٹی اسکرینس تھے جہاں پہ چھوٹے کنٹرولس ہونا ایک کامن بات ہے نان بلری ٹیکسٹ اس کی میں نے تھوڑی بات کی تھی کہ ٹیکسٹ امپروومنٹس جو اب آپ کی W P F four applications ہیں ان میں کو آپ ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے کہ یہ بلری ٹیکسٹ ہے اور یہ ڈبلیو پی ایف میں بنی ہوئی ہے اور فردر ڈپلائمنٹ اور پرفارمنس امپروومنٹس یہ کی فیچرس ہمارے W P F three point five three point five S P one میں آئے اور اس کے بعد جو نیکسٹ میں نے سیکشن کی بات کی وہ ڈبلیو پی ایف فور میں آئے اب ہم بات کریں گے ایک اور ٹیکنالوجی کی سلور لائٹ سلور لائٹ کا آپ نے نام سنا ہوگا اور ہم یہ بات کرنے جا رہے ہیں W P F versus Silverlight Silverlight کیا ہے اور ڈبلو پی ایف کیا ہے اور ان میں فرق کیا ہے کہنے کو بہت ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز لگ رہی ہیں لیکن ایکچولی یہ دونوں ٹیکنالوجیز اتنی ڈفرینٹ نہیں ہیں صرف ان کے گولز تھوڑے ڈفرینٹ ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ اگر آپ ڈبلو پی ایف سیکھ لیں تو آپ نائنٹی پرسینٹ سلور لائٹ سیکھ لیں یا ادر وے راؤنڈ تو یہ بات بھی صحیح ہوگی کیونکہ ان میں بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں تو پھر فرق کیا ہے اور ایک جو کی پرابلم آتی ہے وہ یہ پرابلم آتی ہے کہ آپ ڈبلو پی ایف چوز کریں یا سلور لائٹ چوز کریں ایک کامن ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں سلور لائٹ ویب پہ چل رہی ہوتی ہے اور ڈبلو پی ایف کی نارمل ایپس بنی ہوتی ہیں لیکن یہ بات اتنی سمپل نہیں کیونکہ آپ ڈبلو پی ایف کی بھی ایپس بنا سکتے ہیں جو ویب براؤزر کے اندر چلیں اور سلور لائٹ کی بھی آپ فل فلیشڈ اپلیکیشنس بنا سکتے ہیں تو پھر کیا آپ کا کرائٹیریا ہو جس کرائٹیریا کی بیس پہ آپ سلور لائٹ چوز کریں یا ڈبلو پی ایف چوز کریں پہلا کرائٹیریا تو آپ کا یہ ہے کہ سلور لائٹ ایک سب سیٹ ہے ڈاٹ نیٹ کا یا ڈبلو پی ایف دونوں کا ایک سب سیٹ ہے یعنی کچھ ایسی ٹیکنالوجیز کچھ ایسی اے پی آئی چیزیں ہیں جو سلور لائٹ میں اویلیبل نہیں ہیں تو اگر تو آپ کو وہ چیزیں یوز کرنی ہے تو آپ کا ڈیسیجن سمپل ہو گیا اگر آپ کو فل ڈاٹ نیٹ کی امپلیمنٹیشن چاہیے ایوری تھنگ تو آپ سلور لائٹ یوز ہی نہیں کر سکتے لیکن Silverlight on the other hand جو آپ کو بینیفٹ دیتی ہے کہ سلور لائٹ کے پلگ ان ہر پلیٹ فارم کے لیے اویلیبل ہیں لینکس کے لیے اویلیبل ہیں میک کے لیے اویلیبل ہیں تو اگر آپ اپلیکیشن سلور لائٹ میں کوئی ویب اپلیکیشن آپ سلور لائٹ میں یا نارمل اپلیکیشن سلور لائٹ میں بنائیں تو وہ آپ کی کراس پلیٹ فارم ہوگی تو اس لیے اگر آپ ویب ٹارگٹ کر رہے ہیں تو ویب اپلیکیشنس آپ کی ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ چلنی ہوتی ہیں آپ یہ نہیں یوزر کو کہتے یوزلی کہ آپ صرف ونڈوز پہ بیٹھ کے انٹرنیٹ ایکسپلورر میں ہی میری ویب سائٹ کھولیں تو ایسے میں اس وجہ سے آپ کو ویب اپلیکیشنس یا ویب پہ جو ایپلیٹس یا ٹولس ہوں گے وہ آپ کو اکثر سلور لائٹ میں ملیں گے لیکن یہ کوئی ایسی ڈپینڈنسی نہیں سلور لائٹ کی بھی ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن بن سکتی ہے اور پی ایف کی بھی ویب اپلیکیشن بن سکتی ہے کرائٹیریا میں نے کیا بتایا ہے کہ آپ کو فل ڈاٹ نیٹ چاہیے تو آپ کے پاس ڈبلو پی ایف کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں اور آپ کو کراس پلیٹ فارم چاہیے آپ کے پاس سلور لائٹ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں لرننگ کرو کی اگر بات کریں تو اگر آپ نے ان دونوں میں سے ایک سیکھ لی تو دوسرا آپ کے لیے صرف ten percent ten percent additional effort ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ڈفرینسز کیا ہیں سلور لائٹ کا ڈیزائن بہت حد تک ڈبلیو پی ایف کے ڈیزائن کو فالو کرتا ہے پریٹی مچ انٹینشنلی یعنی جس طریقے سے ڈبلیو پی ایف ڈیزائن ہوئی ہے جس طریقے سے اس میں separation of user interface and implementation ہے سلور لائٹ اسے فالو کرتی ہے کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پہ ڈبلیو پی ایف میں یہ آبزرو ہوا کہ کوئی فیچر اتنا ویل well آپٹیمائزڈ ہے کوئی اے پی آئی اتنی اچھی نہیں لکھی ہوئی اس کی فیڈ بیک کی بیس پہ انہوں نے سلور لائٹ کو تھوڑا سا ڈفرینٹ کر دیا اس وجہ سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی اپلیکیشن اگر میں لکھتا ہوں جو سلور لائٹ اور ڈبلیو پی ایف کے کامن سب سیٹ میں ہے تو آئیڈیلی میں یہ چاہوں گا کہ وہ اپلیکیشن چاہے ڈبلیو پی ایف سے کمپائل کر لوں چاہے سلور لائٹ سے کمپائل کر لوں یعنی ابھی تک میں نے جو بات بتائی ہے کہ سلور لائٹ ایک سب سیٹ ہے اگر یہ بات ٹوٹلی صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے میں اس سب سیٹ میں اپلیکیشن بنا سکتا ہوں جو ادھر ڈبلو پی ایف یا سلور لائٹ سے کمپائل کر سکوں لیکن یہ بات اتنی پریکٹیکلی ٹرو نہیں ہے کیونکہ جو میں نے ابھی چھوٹی موٹی انکمپیٹیبلٹیز کی بات بتائی ہے اس کی وجہ سے کہ کچھ چیزیں ڈبلو پی ایف سے سلائٹلی ماڈیفائی کر دیں سلور لائٹ نے تو جو بیسٹ کیس سینیریو اس وقت پاسبل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوڈ میں ایف ڈیفس لگائیں جو preprocessor hash ifdef ہوتا ہے اور اس کے تھرو آپ چیک کریں کہ آپ ڈبلو پی ایف بنا رہے ہیں یا سلور لائٹ بنا رہے ہیں اور اس بیسس پہ کچھ چیزیں ڈفرینٹلی کریں لیکن یہ اتنا کوئی نیٹ سولوشن نہیں ہے مے بی فیوچر ورژنس میں جا کے یہ کمپیٹیبل کمپیٹیبلٹی بڑھیں اور یہ سب پاسبل ہو جائے بٹ ایٹ دس پوائنٹ یہ کافی کمپلیکیٹیڈ ہے کہ میں ایک ہی کوڈ بیس دونوں کے لیے کمپائل کروں لیکن رائٹ نو جس تک میرا گول ہے وہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ سلور لائٹ ہے کیا اٹ سیلف اور کب آپ W P F versus Silverlight میں سے کون سا ٹول کس بیسس پہ چوز کریں گے نیکسٹ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم بہت سلور لائٹ یا ڈبلو پی ایف میں اپنے یوزر انٹرفیس کی اسپیسیفکیشنس دیتے ہیں اور یہ ہم ایکس ایم ایل میں دیں گے ایکس ایم ایل ہم ڈسکس کر چکے ہیں ایکسٹینسیبل مارک اپ لینگویج جس میں ٹیگس ہوتے ہیں ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو ہم یوز کریں گے ورژن ایکس ایم ایل کا یا جو ایکس ایم ایل کے اوپر ایڈ آن رولس ہیں اس کو ہم کہیں گے XAML X A M L اور اسے بولتے ہیں زیمل زیمل وہ لینگویج ہے وہ ڈیکلیریٹو لینگویج جس جو ابھی ہم نے ڈبلیو پی ایف فیچرس کی بات کی کہ ڈبلیو پی ایف فیچر کا فیچر ہے کہ اس میں یوزر انٹرفیسز ڈیکلیریٹیولی بیان ہو سکتے ہیں ڈیکلیریٹیو اسپیسیفکیشن ہو سکتی ہے وہ declarative specification X M L میں ہوتی ہے اور ایکس ایم ایل کے اندر جو اسپیسیفک فارمیٹ جس کے تھرو ہم ڈبلو پی ایف کے یوزر انٹرفیس کو اسپیسیفائی کر سکتے ہیں اسے زیمل کہتے ہیں اور زیمل خالی انٹرفیس کے لیے نہیں یوز ہوتی ہمارے پاس اس میں ہم ایکٹیویٹیز اور کنفیگریشنس بھی اسپیسیفائی کر سکتے ہیں جو ونڈوز کمیونیکیشن فاؤنڈیشن یا different A P I use کر رہے ہوں تو ان اے پی آئیز میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں زیمل کو ٹو اسپیسیفائی ایکٹیویٹیز اور یعنی other things then user interfaces لیکن ابھی ہم شروع میں جو ایگزامپلس لیں گے ہماری بہت ساری ایگزامپل صرف یوزر انٹرفیس پہ فوکسڈ ہوں گی لیکن کی آئیڈیا یہ ہے کہ ایکس ایم ایل ہمیں ڈیکلیریٹیولی اسپیسیفائی کرنے دیتی ہے X M L verbose to read ہے یوزر انٹرفیس ڈیزائنرس زیمل کو پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ اس کا مطلب ہے ایک بٹن ہے اور اس کا کلر ریڈ ہے بجائے اس کے کہ وہ کوڈ میں اس کو کمپلیکیٹڈ کوڈ اسائنمنٹس دیکھیں جو ایک پروگرامر کے لیے انٹیوٹیو ہیں بٹ ایک گرافکس ڈیزائنر یا کسی اور بندے کے لیے شاید اتنی انٹیوٹیو نہ ہوں تو یہ جو اسپیسیفکیشن ہے یہ ہم زیمل میں دیں گے تو XAML on top of X M L کیا ہے ایکس ایم ایل نے تو ہمیں فارمیٹ دے دیا زیمل بتاتا ہے کہ ہمارے ٹیکس کیا ہوں گے اور ان کا میننگ کیا ہوگا یعنی اگر میں ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ کے اندر ایک ٹیگ لکھ رہا ہوں یا اس میں ایک ایٹریبیوٹ اسپیسیفائی کر رہا ہوں تو زیمل یہ اسپیسیفائی کرتی ہے کہ اس کا کورسپونڈنگ یوزر انٹرفیس میں مطلب کیا ہوگا اور بڑی لمیٹیڈ اسپیسیفکیشن ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہنڈریڈس آف کی ورڈس ہیں بہت تھوڑے سے کی ورڈس اور بہت تھوڑی اسپیسیفکیشن ہے اور بڑی نیٹ میپنگ ہے from XAML document to corresponding objects and classes تو زیمل آپ کی ایک کامن لینگویج بن گئی بٹوین پروگرامرس اینڈ ڈیزائنرس آپ کے یوزر انٹرفیس ڈیزائن میں آپ کے فیلڈ ایکسپرٹس آپ کے ڈیزائنرس ہیں اور ان کی اور پروگرامرس جو اس کا ایونٹ ڈریون بیک اینڈ لکھ رہے ہیں ان کی ایک کامن لینگویج بن گئی جو زیمل ہے اور اس کے علاوہ ادر دین یہ جو coordinating between designers and programmers ان دونوں کو کوآڈینیٹ کرنے کے علاوہ زیمل کے کیا بینیفٹس ہیں یہ آپ کو ایک فورس کرتی ہے کہ آپ فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ میں سیپریشن کریں آپ کا کوڈ ماڈیولرائز ہو جاتا ہے آپ کا فرنٹ اینڈ کا کوڈ علیحدہ اور بیک اینڈ کا کوڈ علیحدہ ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ آپ کا سارا کوڈ مکسڈ ہو اس کے علاوہ آپ کے پاس اس میں ایکسٹینسو ٹول سپورٹ ہے زیمل آپ ایون ایک جگہ سے زیمل کا چنک کاپی کر کے کہیں اور کسی ٹول میں پیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے کورسپونڈنگ انٹرفیس کیا ہوگا یہ کام آپ سی شاپ میں نہیں کر سکتے سی شاپ کا ایک میتھڈ کاپی کر کے کسی اور جگہ نہیں دیکھ سکتے یہ اکیلا method in isolation of every thing کیا کر سکتا ہے لیکن زیمل کے ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں اس کی ٹول سپورٹ جتنے بھی ڈبلو پی ایف ٹولس ہیں وہ زیمل سپورٹ کرتے ہیں تو اگر آپ زیمل میں کچھ لکھ رہے ہیں تو آپ جب ڈبلو پی ایف کا کوئی بھی ٹول یوز کر کے اس پہ ڈفرینٹ کام کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ٹولس ہوتے ہیں ڈفرینٹ کچھ آپ کے ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے ٹولس ہیں کچھ آپ کے اسٹیٹ مینجمنٹ کے لیے کچھ آپ کے اسٹائلنگ کے لیے ٹولس ہیں ٹیمپلیٹس بنانے کے لیے ٹولس ہیں یہ سارے ٹولس زیمل پہ کو یوز کرتے ہیں اور پھر یہ زیمل ایک کنسائز وے ہے یوزر انٹرفیس یا آبجیکٹ ہیرارکیز کو ریپرزینٹ کرنے کا تو اگر آپ کسی آبجیکٹ ہیرارکی کے بارے میں سوچیں کہ آپ اسے کوڈ میں کیسے ریپرزینٹ کریں گے تو کوڈ میں پرابلی آپ ایک ونڈو کنسٹرکٹ کریں گے اس کے اندر پھر بٹن کنسٹرکٹ کریں گے اسے بتائیں گے یہ اس ونڈو کے اندر ہے پھر ایک اور امیج کنسٹرکٹ کریں گے اسے بتائیں گے یہ اس بٹن کے آن ٹاپ ہے یہ چیز کوڈ میں یہ object hierarchy clear to read نہیں ہے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ نہیں ہے جبکہ یہی کام اگر آپ زیمل میں کریں گے تو آپ لکھیں گے ونڈو یہ اس کی پراپرٹیز ہیں اس کے اندر بٹن اس کی یہ پراپرٹیز ہیں اس کے اندر بیٹ میپ اور اس کی یہ پراپرٹیز ہیں تو آبجیکٹ ہرارکیز یا یوزر انٹرفیسز کو ریپرزینٹ کرنا زیمل میں بہت ایزی ہے تو زیمل کو اگر آپ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیٹ سے آپ ایک کسی جگہ سے نیٹ سے اٹھا لیں کوئی زیمل کی ڈاٹ ایکس اس کی فائل کی ایکسٹینشن بھی ڈاٹ زیمل ہوتی ہے یعنی dot X A M L تو آپ ایک زیمل فائل جو کسی یوزر انٹرفیس کو ریپرزینٹ کرتی ہے وہ آپ ایک لے لیں یا آپ بک میں سے ایک ایگزامپل اٹھا لیں اور آپ اسے ٹرائی کریں کیسے ٹرائی کریں گے سب سے سمپل ٹرائی کرنے کا طریقہ یہ کہ آپ اسے انٹرنیٹ ایکسپلور میں اوپن کریں اگر آپ کی زیمل کے ساتھ کوئی پروسیجرل کوڈ جڑا ہوا نہیں ہے جس کی ہم لیٹر بات کریں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے آپ سمپل ایک یوزر انٹرفیس ڈیزائن کیا ہے اس میں کچھ اسٹائلنگ کی ہے اسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ زیمل فائل سیدھی انٹرنیٹ ایکسپلورر میں کھول لیں آپ کو وہ یوزر انٹرفیس پورا پراپر چلتا ہوا بٹن پریس ہوتے ہوئے جو بھی ڈراپ ڈاؤن ہے وہ چلتا ہوا اس میں کوئی ویلیوز ہیں وہ فل ہوئی ہوئی اس کو آپ انٹرنیٹ ایکسپلورر میں دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ آپشن کوئی آپ ٹول لے لیں جیسے ایک کے اے ایکس ایم ایل کے ایز ایم ایل ٹول ہے آپ وہ یوز کر لیں یا اور کافی سارے انٹرنیٹ پہ ٹولس اویلیبل ہیں جو زیمل کو ویژولی یوزر انٹرفیسز کو ایکسپیریمنٹ کرنے دیتے ہیں ان ٹولس میں آپ یہ زیمل کوئی بھی اٹھائیں کاپی پیسٹ کریں اور چلا کے دیکھ لیں تو یہ ہو گئے دو طریقے تیسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ ویژول اسٹوڈیو کے اندر جو آپ کے Visual Studio two twelve Express Edition ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا اس کے اندر آپ ایک ڈبلیو پی ایف پروجیکٹ بنائیں اور اس ڈبلو پی ایف پروجیکٹ کے اندر جو اس کا مین ونڈو کا کوڈ ہے اس کے اندر آپ یہ زیمل کاپی پیسٹ کر دیں آپ کے جو پروجیکٹ ہوگا اس میں مین ونڈو کا ایک زیمل فائل ہوگی اور ایک اس کی سی ایس فائل ہوگی یعنی سی شاپ فائل ہوگی تو سی شاپ والی فائل کی ہم لیٹر بات کریں گے کہ مے بی آپ کو اس کیس میں ڈپینڈنگ آن زیمل فائل اس میں تھوڑی سی چینج بھی کوئی کرنی پڑے لیکن ادر وائز آپ نے صرف اس زیمل فائل کو ریپلیس کرنا ہے پروجیکٹ بلڈ کر کے چلا کے دیکھنا ہے اور آپ کو وہ نیا انٹرفیس ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں تو زیمل اٹ سیلف کیا ہے زیمل ایک سیٹ آف رولس ہے آن ٹاپ آف ایکس وہ رولس جن کی ہم آہستہ آہستہ بات کریں گے وہ رولس ڈفرینٹ چیزیں اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ اس ایکس ایم ایل میں ڈفرینٹ چیزوں کا کیا مطلب ہے بیسیکلی زیمل ایک ڈیکلیریٹو پروگرامنگ لینگویج ہے for creating and manipulating objects manipulating سے کیا مراد ہے مینوپلیٹنگ سے ابھی ہم ایگزامپلس کے ساتھ دیکھیں گے مثلاً ہم اس کی پراپرٹی سیٹ کرتے ہیں کسی آبجیکٹ کو لے کے ہم اس کی پراپرٹی سیٹ کرتے ہیں اسے سیٹ کر دیتے ہیں کسی کانسٹنٹ پہ یا کسی دوسرا آبجیکٹ جو بھی ہم نے کریٹ کیا ہے اس پہ یہ اس کو ہم مینوپلیشن کہتے ہیں تو زیمل کے اندر جو رولس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ گیون ایکس ایم ایل میں کن ٹیکس کا مطلب ہے کہ آبجیکٹ کریٹ ہو کن ٹیکس کا مطلب ہے کہ کوئی پراپرٹی سیٹ ہو اور کن ٹیکس کا مطلب ہے کہ اس کا یہاں پہ ہم ریفرنس دے رہے ہیں کسی اور کریٹڈ چیز کا یہ ساری اسپیسیفکیشن یہ زیمل کے رولس ہیں اور اس میں کی ورڈس بہت تھوڑے ہیں یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ زیمل میں تھوڑے سے کی ورڈس ہیں زیادہ اس میں آپ کی ایک کورسپونڈنس ہے کہ آپ کوئی چیز کریٹ کر رہے ہیں تو کورسپونڈنگ ایک آبجیکٹ کریٹ ہو رہا ہے یا کورسپونڈنگ کوئی پراپرٹی سیٹ ہو رہی ہے بعض لوگ زیمل کو کمپیئر کرتے ہیں in general W P F کو کمپیئر کرتے ہیں with other vector graphics tools like S V G S T M L آپ خالی زیمل کو ایس وی جی یا ایس ٹی ایم ایل سے کمپیئر نہیں کر سکتے یہ کمپیرزن ہی تھوڑا سا امپراپر ہے کیوں نہیں کمپیئر کر سکتے کہنے کو تو ایس وی جی بھی ایس وی جی کیا ہے S V G scalable vector graphics ہیں کہ آپ ایکس ایم ایل فائل میں یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کو کیا گرافکس چاہیے یا آپ کو کیا اسکرین پہ چاہیے یہ ان جنرل انٹرفیسز کے لیے نہیں ہے ان جنرل اس کا فوکس مور اینیمیشنس یا ایکٹیو ایلیمنٹس ہیں جس میں آپ کچھ بھی گرافکس میں ڈرا کریں اور اس سے ریئیکٹ کر سکیں اور یہ ایچ ٹی ایم ایل سے ویل well انٹیگریٹیڈ ہے اس میں پرابلم کیا ہے کہ جب آپ ایس وی جی ڈاکومنٹ لکھتے ہیں تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ ایک لائن ڈرا کرو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک اور لائن کیا ہے یہ ایس وی جی میں ڈیفائنڈ ہے کہ یہ لائن کا ٹیگ کا مطلب ہے لائن لگے گی لیکن زیمل اٹ سیلف اگر میں کہہ رہا ہوں کہ بٹن اور بٹن کی یہ پراپرٹیز ہیں تو اس کا خالی یہ مطلب نہیں ہے کہ اسکرین پہ بٹن بن جائے زیمل کی اسپیسیفکیشن یہ نہیں بتاتی کہ بٹن لکھنے سے بٹن بنے گا زیمل کی اسپیسیفکیشن یہ بتاتی ہے کہ اس ٹیگ سے اسی نام کا ایک آبجیکٹ بن جائے گا اور ہمیں خود بتانا پڑے گا کس لائبریری سے زیمل ہے about creating and manipulating objects اگر پیچھے ڈاٹ نیٹ کی لائبریری نہ ہو جس میں بٹن کا کی کورسپونڈنگ کلاس ایگزٹ کرتی ہے جس کے ایٹریبیوٹس کے کورسپونڈنگ وہاں پراپرٹیز ہیں جو اس کا لیبل سیٹ کرتی ہیں یا اس کا کلر سیٹ کرتی ہیں تو اس خالی زیمل ڈاکومنٹ سے کوئی ٹول اسکرین پہ یوزر انٹرفیس نہیں جنریٹ کر سکتا یعنی اگر میں خالی زیمل لوں ڈاٹ نیٹ کا فریم ورک سسٹم پہ سے ریموو کر دوں تو کوئی ٹول ایسا نہیں ہوگا جو زیمل ڈاکومنٹ کو اسکرین پہ یوزر انٹرفیس بنا دے XAML is just a way of representing creation and manipulation of objects dot net کے بغیر زیمل انکمپلیٹ ہے جبکہ یہ جو باقی ٹولز ہیں ایس وی جی ایس وی جی کا جو پروسیسر جو ایس وی جی کو پروسیس کرے گا اسے پتا ہے کہ لائن کا کیا مطلب ہے پوائنٹ کا کیا مطلب ہے سرکل کا کیا مطلب ہے زیمل کو جو پروسیس کرے گا اسے صرف یہ پتا ہے کہ ٹیگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کورسپونڈنگ ایک آبجیکٹ کریشن ہے یا ایٹریبیوٹ ہے اس کے کورسپونڈنگ پراپرٹی سیٹ ہوگی یہ چیزیں زیمل کے پارسر کو پتہ ہوں گی زیمل کی کچھ وکیبلریز ہیں جسے ہم زیمل وکیبلریز کہتے ہیں تو مائکروسافٹ نے ایک W P F XAML vocabulary define کی ہوئی ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ کہ ایک ووکیبلری ہے ہم بتا رہے ہیں کہ جو بٹن کا کی ورڈ ہے یہ اگر آپ کے پاس ڈبلو پی ایف لیٹ سے ڈبلو پی ایف فور موجود ہے تو بٹن کے کی ورڈ کے کورسپونڈنگ ڈاٹ نیٹ کی یہ والی کلاس ہوگی یہ ووکیبلری آپ کو یہ اسپیسیفائی کرتی ہے کہ یہ جو زیمل میں آپ آبجیکٹ کریشنس کہہ رہے ہیں ان کے کورسپونڈنگ ڈاٹ نیٹ کے اندر کلاسز موجود ہیں اور آپ یہ اسپیسیفکیشن کو پڑھ کے اگر زیمل لکھ دیں تو آپ کا یہ یوزر انٹرفیس بن جائے گا اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ ایک پروگرامر کی بات کر رہے ہیں ابھی ہم نے بات کی ہمارے پاس دو پارٹیز ہیں پروگرامرس اور ڈیزائنرس اگر آپ خالی پروگرامر کی بات کر رہے ہیں تو پروگرامر تو ڈاٹ نیٹ کی اسپیسیفکیشن دیکھ کے بھی کہہ سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میرے پاس بٹن کی کلاس ہے میں ادھر بٹن کا ٹیگ لگاؤں آبجیکٹ کریٹ ہو وہ یوزر انٹرفیس میں یوز ہو جائے لیکن ایک ان آئسولیشن اگر میں زیمل کو دیکھوں ایم ایس ڈی این یا ڈاٹ نیٹ کی ڈاکیومنٹیشن کو ہٹا کے تو بٹن کا کوئی میننگ نہیں ہے یعنی بٹن کی ورڈ نہیں ہے تو یہاں پہ ہماری یہ زیمل کی ووکیبلری جو W P F XAML vocabulary ہے مائیکروسافٹ نے دی ہوئی وہ کام آتی ہے کہ اگر میں خالی وہ پڑھ لوں تو مجھے پتا ہے کہ once I have dot net once I have W P F تو بٹن کا مطلب ہوگا کہ اسکرین پہ بٹن اپیئر ہوگا اور اس کے ساتھ یہ ایٹریبیوٹس ویل ڈیفائنڈ ہیں ایک اور چیز جو اکثر کنفیوز کرتی ہے کہ زیمل کی ڈبلو پی ایف پہ کوئی ڈپینڈنسی نہیں ہے نہ ڈبلو پی ایف کی زیمل پہ ڈپینڈنسی ہے یعنی آپ ڈبلو پی ایف پروجیکٹ ایسا بنا سکتے ہیں جس میں زیمل یوز نہ ہو اور ہم بہت ساری ایگزامپل لیں گے اور ہم دیکھیں گے یہ زیمل ہے اور اگر ہم یہ زیمل نہ یوز کریں تو سی شاپ میں یہ کوڈ ہے یعنی زیمل کے بغیر بھی کمپلیٹلی پروگرام امپلیمنٹ ہو سکتا ہے زیمل کے اپنے بینیفٹس ہیں آف کورس جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں کہ وہ سیپریشن دیتا ہے لیکن اگر ہم فار سم ریزن کوئی کام زیمل کا سی شاپ میں کرنا چاہ رہے ہیں یا زیمل یوز ہی نہیں کرنا چاہ رہے تو ہم وہ سارے کا سارا کام سی شاپ میں کر سکتے ہیں زیمل ہے کیا creation and manipulation creation of objects manipulation of objects یعنی setting properties setting event handlers یہ سارا کام تو سی شاپ میں ہو سکتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کام کوئی پرٹیکولر کام زیمل میں کیسے ہوگا سی شاپ میں کیسے ہوگا اور اس پوائنٹ پہ یہ کلیئر ہوتا جائے گا کہ جیسے جیسے کمپلیکس ہوں گے زیمل سی سی سے بہت یعنی بہت لیس سمپل سمپل رہے یعنی گی کا کوڈ کمپلیکیٹ ہو جائے گا جبکہ زیمل کا کوڈ ایزی ٹو ریڈ ہوگا اور یہی اس کا کی بینیفٹ تھا نیکسٹ ٹائم ہم زیمل کو مزید ان ڈیپتھ دیکھیں گے اس کی ایگزامپلس لیں گے اور یہ دیکھیں گے کیسے اس سے کوئی آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں کیسے اس سے کوئی آبجیکٹ مینوپلیٹ یعنی ماڈیفائی اس کی پراپرٹی سیٹ کرتے ہیں اور کیسے پھر اس کے کورسپونڈنگ یوزر انٹرفیس میں چینجز آتی ہیں نیکسٹ لیکچر تک کے لیے خدا حافظ